جنگ ایک اخلاقی فرض ایسی حالت میں جنگ جائز ہی نہیں بلکہ فرض ہو جاتی ہے اس وقت انسانیت کی سب سے بڑی خدمت یہی ہوتی ہے کہ ان ظالموں کے خون سے زمین کو سرخ کر دیا جائے اور ان مفسدوں اور فتنہ پردازوں کے شر سے اللہ کے مظلوم اور بے بس بندوں کو نجات دلائی جائے جو شیطان کی امت بن کر اولاد آدم پر اخلاقی روحانی اور مادی تباہی کی مصیبتیں نازل کرتے ہیں وہ لوگ دراصل انسان نہیں ہوتے کہ انسانی ہمدردی کے مستحق ہوں بلکہ انسان کے لباس میں شیطان اور انسانیت کے حقیقی دشمن ہوتے ہیں جن کے ساتھ اصلی ہمدردی یہی ہے کہ ان کے شر کو صفحہ ہستی سے حرف غلط کی طرح مٹا دیا جائے وہ اپنے کرتوتوں سے اپنے حق حیات کو خود کھو دیتے ہیں انہیں اور ان لوگوں کو جو ان کے شر کو باقی رکھنے کے لیے ان کی مدد کریں دنیا میں زندہ رہنے کا حق باقی نہیں رہتا وہ در حقیقت انسانیت کے جسم کا ایسا عضو ہوتے ہیں جس میں زہریلا اور فاسد مادہ بھر گیا ہو جس کے باقی رکھنے سے تمام جسم کے ہلاک ہو جانے کا اندیشہ ہو اس لیے عقل اور مصلحت اندیشی کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ اس فاسد اور مفسد عضو کو کاٹ پھینکا جائے بہت ممکن ہے کہ دنیا میں کوئی تخیل پسند اخلاقی معلم یا متعلم ایسا بھی ہو جس کے نزدیک ایسے ظالموں کا قتل بھی پاپ ہو اور اس کی بزدل روح اس خون کے سیلاب کے تصور سے کانپ اٹھتی ہو جو ان کا شر دفع کرنے میں بہتا ہے مگر ایسا معلم دنیا کی اصلاح نہیں کر سکتا وہ جنگلوں اور پہاڑوں میں جا کر تقوا اور ریاضت سے اپنی روح کو تو ضرور تسکین پہنچا سکتا ہے مگر اس کی تعلیم دنیا کو بدی سے پاک کرنے اور ظلم و سرکشی سے محفوظ رکھنے میں کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی وہ نفس کش انسانوں کی ایسی جماعت تو ضرور مہیا کر سکتا ہے جو مظلوموں کے ساتھ ظلم سہنے میں خود بھی شریک ہو جائے مگر بلند حوصلہ انسانوں کی ایسی جماعت پیدا کرنا اس کے بس کی بات نہیں ہے جو ظلم کو مٹا کر عدل قائم کر دے اور خلق خدا کے لیے امن چین سے رہنے اور انسانیت کے اعلیٰ نصب العین تک پہنچنے کے وسائل مہیا کر دے عملی اخلاق جس کا مقصد تمدن کا صحیح نظام قائم کرنا ہے دراصل ایک دوسرا ہی فلسفہ ہے جس میں خیالی لذت کے سامان ڈھونڈنا بیکار ہے جس طرح علم طب کا مقصد لذت کام و دہن نہیں بلکہ اصلاح بدن ہے خواہ وہ کڑوی دوا سے ہو یا میٹھی سے اسی طرح اخلاق کا مقصد بھی لذت ذوق و نظر نہیں ہے بلکہ دنیا کی اصلاح ہے خواہ سختی سے ہو یا نرمی سے کوئی سچا اخلاقی مسلح تلوار اور قلم میں سے صرف ایک ہی چیز کو اختیار کرنے اور ایک ہی ذریعے سے فریضہ اصلاح انجام دینے کی قسم نہیں کھا سکتا اس کو اپنا پورا کام کرنے کے لیے دونوں چیزوں کی یکساں ضرورت ہے جب تک تلقین و تبلیغ شوریدہ سر جماعتوں کو اخلاق و انسانیت کے حدود کا پابند بنانے میں کارگر ہو سکتی ہو ان کے خلاف تلوار استعمال کرنا ناجائز بلکہ حرام ہے مگر جب کسی جماعت کی شرارت اور بد باطنی اس حد سے گزر چکی ہو جو کہ اسے واضح تلقین سے راہ راست پر لایا جا سکے اور جب اس کو دوسروں پر دست درازی کرنے سے دوسروں کے حقوق غصب کرنے سے دوسروں کی عزت و شرافت پر حملے کرنے سے اور دوسروں کی اخلاقی اور روحانی اور مادی زندگی پر تاخت کرنے سے بعد رکھنے کی کوئی صورت جنگ کے سوا باقی نہ رہے تو پھر یہ ہر سچے بہی خواہ انسانیت کا اولین فرض ہو جاتا ہے کہ اس کے خلاف تلوار اٹھائے اور اس وقت تک آرام نہ لے جب تک خدا کی مخلوق کو اس کے کھوئے ہوئے حقوق واپس نہ مل جائیں